بدھا اور فقیر ایک وقت کا قصہ ہے ایک بے گھر انسان تھا اور وہ کھانا اکٹھا کرتا تھا اس نے یہ غور کیا کہ ہر دن اس کا کھانا غائب ہو جاتا ہے ایک دن اس نے اس چوہے کو پکڑا جو اس کا کھانا چراتا تھا او تم چوہے میرا کھانا کیوں چرا رہے ہو میں ایک بے گھر انسان ہوں جا کر امیروں سے کھانا چراؤ انہیں ذرا بھی علم نہیں ہوگا یہ میری قسمت میں ہے کہ میں تم سے چراؤں کیا کیوں یہ تمہاری قسمت میں ہی ہی ہے کہ تم اپنے پاس صرف آٹھ چیزیں رکھ سکتے ہو چاہے تم کتنی بھی بھیک مانگ لو یا چاہے تم کتنا بھی اکٹھا کر لو تم صرف اتنی ہی چیزیں رکھ پاؤ گے اس بے گھر انسان کو صدمہ لگا اور اس کا دل بھی ٹوٹ گیا بھلا کون ایسی قسمت پانا چاہے گا ہاں۔ میری ایسی قسمت کیوں ہے مجھے اس کا علم نہیں تمہیں جا کر بدھا سے پوچھنا ہوگا شاید انہیں اس بات کا علم ہو اس طرح بے گھر انسان سفر پر نکل پڑتا ہے بدھا کو ڈھونڈنے وہ پورا دن سفر کرتا ہے اور شام کو وہ اپنے آپ کو ایک دولت مند اہل و عیال کے گھر پاتا ہے تھکا ہوا اور خواب آلودہ وہ وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے سنیے جناب اندھیرا ہو رہا ہے اور میں یہاں نیا ہوں برائے کرم میں یہاں رات گزار سکتا ہوں ٹھیک ہے اندر تشریف لاؤ جیسے ہی وہ فقیر اندر آتا ہے وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے ارے جناب کیوں اور کہاں کے لیے اتنی رات کو سفر کر رہے ہو او میرے پاس بدھا کے لیے ایک سوال ہے اور میں ان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں اسی وقت امیر آدمی کی بیوی آتے ہوئے یہ سن لیتی ہے کیا ہم ایک دریافت دے سکتے ہیں بدھا سے پوچھنے کے لیے او ٹھیک ہے شاید میں آپ کی طرف سے سوال پوچھ سکتا ہوں آپ کا سوال کیا ہے محترمہ ہماری ایک سولہ سال کی بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی ہمارا صرف یہی دریافت ہے کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے وہ بولنے لگے تو اگلی صبح ہی وہ بے گھر انسان انہیں پناہ دینے کے لیے شکریہ کرتا ہے اور اطمینان دیتا ہے کہ وہ ان کے سوال بدھا سے ضرور پوچھے گا الوداع اور وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور وہ پہاڑوں کا جھنڈ دیکھتا ہے جو اسے پار کرنا ہے یا اللہ میں اسے کیسے پار کروں وہ ایک پہاڑ پار کرتا ہے اور اسے ایک جادوگر ملتا ہے جناب کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اسے پار کرنے میں چڑھ جاؤ فقیر جادوگر کی چھڑی پر چڑھ جاتا ہے اور جادوگر کے پیچھے بیٹھتا ہے وہ جادوگر اپنی چھڑی کا استعمال کرتا ہے خود کو اور فقیر کو ان پہاڑوں کے جھنڈ کو پار کرانے میں جیسے ہی وہ پہاڑوں کے جھنڈ کے اوپر سے اڑتے ہیں جادوگر اس انسان سے پوچھتا ہے تم کہاں کی اور روانہ ہو ان پہاڑوں کو تم کیوں پار کرنا چاہتے ہو میں جا کر بدھا سے مل کر پوچھنے والا ہوں میری قسمت کے بارے میں سچ میں برائے کرم میں بھی ایک سوال دے سکتا ہوں تمہیں بدھا سے لیے میں ہزار سال سے جنت جانے کی مشقت کر رہا ہوں اور میری تعلیم کے مطابق مجھے اب تک جنت پہنچ جانا چاہیے تھا کیا تم بدھا سے پوچھ سکتے ہو مجھے کیا کرنا ہوگا جنت جانے کے لیے بے شک میں آپ کا سوال ان سے پوچھوں گا جیسے ہی وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اسے ایک آخری روک ملتی ہے ایک دریا جو وہ پار نہیں کر سکتا آہ, اب یہ کیا میں اس گہرے دریا کو کیسے پار کروں خوش قسمتی سے اسے ایک بڑا کچھوا ملتا ہے جو اسے دریا پار کرانے کا فیصلہ کرتا ہے جیسے ہی وہ دریا پار کر رہے ہوتے ہیں کچھوا اس سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو میں بدھا سے ملنے جا رہا ہوں اور میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا اپنی قسمت کے بابت کیا تم میرے لیے ایک سوال پوچھو گے بے شک کیا سوال ہے میں پانچ سو سالوں سے ایک ڈریگن بننے کی مشقت کر رہا ہوں اور میری تعلیم کے مطابق مجھے اب تک ایک ڈریگن بن جانا چاہیے تھا برائے کرم تم بدھا سے پوچھو گے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک ڈریگن بننے کے لیے شکریہ پیارے کچھوے مجھے دریا پار کرانے کے لیے میں شکر گزار ہوں میرا سوال پوچھنا مت بھولنا بالکل نہیں میں تمہارا سوال ضرور پوچھوں گا وہ بے گھر انسان بدھا کو ڈھونڈنے کا سفر جاری رکھتا ہے اور آخر میں وہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں وہ فقیر کھنکاہ کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ایک لمبی سانس لیتا ہے آہ, ہاں، پہنچ گیا میں آخر مل ہی لوں گا عظیم بدھا کو وہ بے گھر انسان اندر داخل ہوتا ہے پرجوش سے بھرا تیار ہو کر خود کے اور باقیوں کے سوال پوچھنے کے لیے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور عظیم بدھا کے سامنے سلام پیش کرتا ہے برائے کرم میرا سلام قبول کریں بدھا میں بہت دور دراز دیش سے آیا ہوں آپ سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے کیا میں انہیں پوچھ سکتا ہوں بے شک پوچھ سکتے ہو پر میں تین سوالوں کے جواب دوں گا یاد رہے صرف تین سوال وہ انسان خوف زدہ رہ گیا اس کے پاس چار سوال تھے پر میرے پاس چار ہیں اب میں کیا کروں تو وہ ہوشیاری سے سوچتا ہے وہ کچھ کے بارے میں سوچتا ہے کچھ پانچ سو سال سے جی رہا ہے ڈریگن بننے کی فراق میں بیچارہ جانور زندگی کتنی مشکل ہوتی ہوگی اس گہرے دریا میں رہنا پھر وہ جادوگر کے بارے میں سوچتا ہے جو ہزار سالوں سے جی رہا ہے جنت میں جانے کی فراق میں او ایک ہزار سال کافی لمبا وقت ہے اسے اب جنت جانا ہی چاہیے آخر میں اس نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا جو اپنی پوری زندگی جینے والی ہے بنا کچھ بولے آہ پوری زندگی بنا بولے یہ سنگ دل ہے اور پھر وہ اپنی اور دیکھتا ہے میں بس ایک بے گھر فقیر ہوں میں واپس اپنے گھر جا کر بھیک مانگنا جاری رکھ سکتا ہوں مجھے اس کی عادت ہے کچھ بھی نہیں بدلے گا پر ان لوگوں کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے

باہر نہیں آئے گا وہ کبھی ڈریگن نہیں بن پائے گا کس نے یہ غور فرمایا ہوگا جادوگر ہمیشہ اپنی چھڑی ساتھ رکھتا ہے اور کبھی بھی اسے نیچے نہیں رکھتا اور یہ ایک لنگر کی طرح ہے جو اسے جنت جانے سے روک رہا ہے میں انہیں یہ ضرور بتاؤں گا اور اس لڑکی کا کیا رہی بات اس لڑکی کی وہ بول سکے گی جب وہ اپنے ہم سفر سے ملے گی شکریہ اے عظیم بدھا بدھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے وہ بے گھر انسان نے بدھا کو سلام کیا اور اپنے گھر کی اور واپس روانہ ہوا واپسی میں اسے پھر سے وہ کچھوا ملا کیا تم نے پوچھا ہاں بے شک تمہیں بس اپنا چھلکا نکالنا ہے اور تم ایک ڈریگن بن جاؤ گے وہ کچھوا اپنا چھلکا نکالتا ہے اور اس چھلکے کے اندر بیش قیمتی موتی تھے جو گہرے سمندر میں ملتے ہیں وہ اس بے گھر انسان کو وہ سارے موتی دے دیتا ہے انہیں تم رکھ لو میری طرف سے شکریہ ہے ہے مجھے اب ان کی ضرورت نہیں کیونکہ اب میں ایک ڈریگن ہوں شکریہ رحم دل انسان اور وہ اڑ جاتا ہے وہ بے گھر انسان اس جادوگر کو ملتا ہے ایک پہاڑی کی چوٹی پر آپ کو بس اپنی چھڑی نیچے رکھنی ہوگی اور آپ جنت جا پاؤ گے سچ میں یہی بدھا نے کہا تھا اس طرح جادوگر اپنی چھڑی چھوڑ دیتا ہے اور اس انسان کو چھڑی دے دیتا ہے پھر شکریہ کہہ کر وہ جنت کی اور روانہ ہوتا ہے الوداع انسان اچھے سے رہنا اس انسان کے پاس اب کچھوے کی دی ہوئی دولت اور جادوگر کی طاقت ہے وہ واپس اس اہل و احال کے پاس جاتا ہے جنہوں نے اسے پناہ دی تھی وہ اسے واپس دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے جواب کی امید کرتے ہیں عظیم بدھا نے کہا کہ آپ کی بیٹی تب بول پائے گی جب وہ اپنے ہم سفر سے ملے گی اور اسی پل وہ بیٹی نیچے آئی اور بولی کیا یہ وہی شخص ہے جو پچھلے ہفتے میں یہاں تشریف لایا تھا وہ لڑکی اور اس کے والدین حیران تھے وہ اس بے گھر انسان کی اور دیکھنے لگے وہی اس لڑکی کا ہم سفر تھا انہوں نے ان کی شادی طے کر دی اور وہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے تو یاد رہے اس جہاں میں تم جو بھی اچھا کرتے ہو وہ واپس تمہارے پاس ہی آئے گا